حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا جب سمندر کا سفر طے کرنے والے مہاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کیا تم لوگ مجھے وہ عجیب باتیں نہیں بتاؤ گے جو تم نے حبشہ کے ملک میں دیکھی ان میں سے کچھ نوجوان افراد نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول ہم سنائیں گے ایک بار ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے پاس سے ان کی ایک راہی بڑیا گزری جس نے سر پر پانی کا مٹکا اٹھایا ہوا تھا وہ ان میں سے ایک جوان لڑکے کے پاس گزری تو اس نے اس راہبہ کے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر اسے دھکا دے دیا وہ گھٹنوں کے بل گری اس کا مٹکا ٹوٹ گیا جب وہ اٹھی تو شریر لڑکے کی طرف مڑ کر بولی ارے دھوپ کے باز تجھے تب پتا چلے گا جب اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں کرسی رکھے گا اور تمام پہلوں اور پچھلوں کو جمع کرے گا اور انسانوں کے ہاتھ اور پاؤں ان کے عملوں کی گواہی دیں گے پھر تجھے پتا چلے گا کہ کل قیامت کو اس اللہ کے پاس میرا تیرا معاملہ کیسے طے ہوتا ہے راوی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سن کر فرمایا اس نے سچ کہا اس نے سچ کہا اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیوں کر پاک کرے گا جن میں طاقتور سے کمزور کو حق نہیں دلوایا جاتا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار دس